الباب الثالث والسبعون ومئة باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم لوگوں سے خطرہ ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ و ونعوذ بك من شرورهم یعنی اے اللہ ہم تجھ کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور تیرے ذریعے سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اسے ابو داود اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے